ایسے ہی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز بخشا گیا اور آپ جانتے ہیں کہ صرف دو نبی ہیں جن کو کلیم کہا جاتا ہے کتنے نبی ہیں کون کون سے پہلے نمبر پہ موسا علیہ السلام اور دوسرے نمبر پہ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دو کو کیا کہا جاتا ہے کلیم کلیم کا مطلب کیا کہ وہ دو نبی جن سے اللہ نے کلام کیا تو یہاں میرا سوال یہ ہے کیا عیسیٰ علیہ السلام صلی اللہ نے کلام نہیں کیا ابراہیم علیہ السلام صلی اللہ نے کلام نہیں کیا میرے بھائی ویسے تو وہی اللہ کی سب کے اوپر نازل ہوتی رہی ہے لیکن جنہوں نے اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں سنا وہ صرف دو ہے کتنے ہیں میرے بھائی دو وہی ایک ہوتا ہے فرشتہ لے کر آتا ہے اور ایک یہ ہوتا ہے کہ نبی کے ذہن میں ڈال دی جاتی ہے دل میں ڈال دی جاتی ہے اور ایک یہ ہے کہ اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں سنا یہ اعزاز صرف دو نبیوں کو ملا ایک موسا علیہ السلام کو اور ایک میرے اور آپ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ نے اللہ تعالی کو دیکھا بھی ہے یہ سوال ہے بہت بڑا اور اس سوال کا بہتر جواب آج کے لوگ نہیں وہ لوگ دے سکتے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا تھا پہلی دلیل پہلی دلیل مسلم شریف کی وہ روایت ہے جسے نقل کرتے ہیں جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ حوالہ کس کتاب کا ہے مسلم شریف کے مولف جو ہیں وہ بھی تو نہیں تھے وہ بھی تو نہیں تھے نا جی اس زمانے میں یہ چکر تو نہیں تھا نا مسلم شریف کو سارے ہی مانتے ہیں نا بخاری شریف کو سارے ہی مانتے ہیں نا اور امام مسلم روایت کر رہے ہیں صحابی سے جن کا نام کیا ابو در رضی اللہ عنہ صحیح ہے میرے بھائی ابو در کہتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہر تربک کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے فرمایا نور انا ارا نور ہے میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں دیکھا بلکہ حیران ہوئے سوال کے اوپر کے سوال عجیب ہے اس لیے آپ نے کہا نور ہے میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں یہ حوالہ کس کتاب کا ہے اور روایت کرنے والے صحابی کا نام ابو در رضی اللہ عنہ دوسرا حوالہ مسلم شریف کا بخاری شریف کا اور یہاں پہ ہیں جناب عائشہ رضی اللہ عنہا جناب عائشہ کون ہیں میری اور آپ کی کیا لگتی ہیں کیا ان سے زیادہ کسی کو اللہ کے رسول سے پیار ہوگا محبت ہوگی نہیں جناب ایشا سے روایت کرنے والے تابعی کے نام ہے مسروق تابعی کے نام کیا ہے مسروق اور یہ حدیث آئی ہے بخاری شریف میں مسلم شریف میں مسروق کہتے ہیں کہ جناب عائشہ رضی اللہ کہنے لگی کہ مسروق جو آدمی تین باتیں کرے سمجھ لو اللہ کے اوپر جھوٹ بول رہا ہے یہ تین باتیں یاد رکھنی میرے بھائیو آپ نے اور بیان کرنے والی کون ہے ایشا حوالہ کس کتاب کا ہے بخاری شریف کا مسلم شریف کا تو اما ایشا کہہ رہی مسروق سے کہ جو آدمی تین باتیں کرے جان لو کہ وہ اللہ کے اوپر جھوٹ بول رہا ہے نمبر ایک فرمایا کہ جو یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کو دیکھا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے یہ کون کہہ رہی ہیں جناب ایشا یہ آج کل کے مولوی صاحب تو نہیں ہے نا جناب ایسا ہیں سب مانتے ہیں ان کو سب احترام کرتے ہیں سب ان کا ان کو ایک مقدس ہستی شمار کرتے ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ جو یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا وہ جھوٹ بول رہا ہے اور فرماتی ہیں کہ جو یہ کہے ابھی مزید وضاحت آئے گی ابھی یہ تفصیل سے وضاحت آئے گی آپ کے ذہنوں میں جو اشکال ہیں ان کو بھی دور کرنے کی کوشش کروں گا جناب ایشا آگے فرماتی ہیں جو یہ کہے کہ اللہ کے رسول کل کی باتیں جانتے تھے ان کے غیب جانتے تھے وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے یہ کون کہہ رہی ہیں جناب ایشا فرما رہی ہیں کہ جو یہ کہے اللہ کے رسول غیبی باتیں جانتے تھے کل کی باتیں جانتے تھے وہ جھوٹ بول رہا ہے پھر جناب ایشا نے اپنی اس بات کی تصدیق میں یہ عید پڑی اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے نہ آسمان والوں میں نہ زمین والوں میں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورت النمل میں کہاں فرما رہے ہیں سورت النمل میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ لوگوں کو بتا دیں قل قل لوگوں سے کہہ دیں لوگوں کو بتا دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے نہ آسمان والوں میں کوئی عالم الغیب ہے نہ زمین والوں میں کوئی عالم الغیب ہے سوائے اللہ کے یہ عید کسی نے پڑھی ہے جناب ایشا نہیں پھر فرماتی ہیں کہ جو آدمی یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے کوئی بات عام لوگوں سے چھپا لی تھی لوگوں کو نہیں بتائی دین کی کوئی بات تو وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایو ہر رسول ما انزل الیک من ربک و لم تفعل فما بلغت اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نبی جو بھی اوپر سے نازل ہوا ہے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں جو بھی اوپر سے نازل ہوا ہے لوگوں تک پہنچا دیں اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ نے نبوت کا رسالت کا ہی ادا نہیں کیا اب میرے بھائی تابعی جو ہیں وہ حیران رہ گئے بات سن کے کہ جناب ایشا کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو نہیں دیکھا مسروخ نے کہا ام المومنین ٹھہریے ٹھہریے مجھے ذرا بات کرنے دیں مجھے ذرا ٹائم دیں آپ کیا کہہ رہی ہیں آپ کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو نہیں دیکھا پھر کہا اندرینی مجھے مولت ولا تعدلینی جلدی نہ کریں بات کو سمجھنے دیں مجھے بتائیں اگر اللہ کے رسول نے اللہ کو نہیں دیکھا تو قرآن کی آیات کا مطلب کیا ہوگا ولا قدر آہ افق المبین ولا قدر آہ نظرت اخرا اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا ہے آسمان کے کناروں پہ تیسویں اس بارے میں سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اسے دیکھا ہے آسمان کے کناروں پہ اور اللہ تعالیٰ صورت نجم میں کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوسری بار بھی دیکھا ہے اترتے ہوئے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو نہیں دیکھا قرآن کی نایات کا آپ کیا کریں گی ہاں جی اب ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں جن کے بارے میں جناب ایسا کہہ رہی ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا اور ایک طرف قرآن پاک ہے اب کیا کریں گے میرے بھائیوں اب کیا کریں گے میرے بھائیوں یاد رکھیں اصول یاد رکھیں کہ اگر حدیث صحیح ہو یعنی کہ واقعی اللہ کے اصول نے کہی ہو جھوٹی نسبت نہ ہو من گرت نہ ہو تو قرآن میں اور حدیث میں کوئی تضاد نہیں ہوتا قرآن اور حدیث میں کوئی تضاد شرط یہ ہے کہ روایت ثابت ہو واقعی اللہ کے رسول نے کہی ہو جھوٹے طور پہ آپ کی طرف منسوب نہ کر دی گئی ہو ضعیف نہ ہو تو میرے بھائیو جناب ایشا نے آگے سے کہا جناب ایشا نے آگے سے کیا فرمایا بات بڑی ہے میں میرے بھائی دھیان سے سنیں جناب ایشا نے آگے سے کیا کہا کہا اس ایت ان ایتوں کے بارے میں سب سے پہلے اللہ کے رسول سے سوال کرنے والی میں ہوں میرے بھائی توجہ سے آج سائش رجب کی رات سے پہلے آج مسجد نبی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اگلے سال شاید آپ یہاں پہ نہ ہوں پھر وہی چینلز پہ آنے والے پروگرام وہی مبالغہ میزیاں وہی جھوٹی کہانیاں وہی من گڑت روایتیں آپ ان کی باتوں میں آ جائیں گے اس لیے آج میری بات دھیان سے سن لیں وہ تو آپ نے سنتے ہی رہنا ہے وہ تو آپ نے سنتے ہی رہنا وہاں جا کے آج ایک حقیقت بھی سن لیں اور میں بار بار حوالہ دے رہا ہوں بخاری مسلم کا حوالہ ہے اس روایت کا جناب عائشہ نے آگے سے کہا کہ قرآن کی نیتوں کے بارے میں ان کی تفسیر کے بارے میں اللہ کے رسول سے سوال سب سے پہلے میں نے کیا تھا تو کیا کہا تھا اللہ کے رسول سلم نے فرمایا تھا کہ یہ قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کے رسول نے اسے دیکھا ہے کیا کہا قرآن نے اللہ کے رسول نے اسے دیکھا اسے کا نام نہیں آیا قرآن پاک میں ولاقات آپ نے اسے دیکھا ہے تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایشا اس سے مراد اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ جبریل ہیں اس سے مراد کون ہے جبریل ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے اسے دیکھا ہے کسے دیکھا ہے جبریل کو دیکھا ہے تو یہاں پہ میرے بھائی سوال پیدا ہوگا یہاں پہ سوال پیدا ہوگا آپ کے ذہنوں میں بھی آئے گا کہ جبریل علیہ السلام کو آپ نے دو بار تو نہیں دیکھا آپ نے کئی بار دیکھا ہے جبریل السلام کو آپ نے دو بار تو نہیں کئی بار دیکھا ہے اور قرآن پاک میں جو آیا ہے یہ دو بار کا واقعہ آ رہا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے وہاں دیکھا ایک دفعہ آپ نے یہاں دیکھا تو میرے بھائی اس کا جواب بھی موجود ہے عبداللہ ابن مسعود کی حدیث میں وہ بھی بخاری مسلم کی روایات میں سے ہے کہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل و صورت میں صرف دو بار دیکھا ہے کتنی بار دیکھا ہے اس کے علاوہ جب بھی دیکھا ہے میرے بھائیوں کسی اور شکل میں کسی انسان کی شکل میں اس صحابی کی شکل میں آ رہے ہیں اس صحابی کی شکل میں آ رہے ہیں لیکن ان کی اصلی شکل و صورت میں اللہ کے سل فرماتے ہیں میں نے ان کو صرف دو بار دیکھا ہے میرے بھائی جبریل کوئی عام مخلوق نہیں ہے کہ جن کو بار بار دیکھا گیا ہو عام مخلوق نہیں ہے یہ تو ہم ہیں جن کو مبالغہ میزی کا بڑا شوق ہے اور مبالغے میں ہم کیا کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے جبریل خادم ہیں بیٹھے بیٹھے ویسے بغیر دلیل کے مبالغے کا ہمیں اتنا شوق ہے مبالغہ میزی میں ہم اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں غیبی باتوں کے بارے میں دلیل بھی نہیں پوچھتے ویسے ہی کہتے ہیں اللہ کے رسول کے خادم ہیں جبریل بھی کہاں پہ آیا خادم ہے کیا صحابہ کے میں سے کسی صحابی نے کہا ہے کہ وہ خادم ہے اتنی بڑی بات آپ بغیر دلیل کے کہہ جاتے ہیں اللہ سے ڈرتے بھی نہیں ہیں اللہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دیں گے قرآن پاک تو یہ کہہ رہا ہے اللہ شدید القوا کہ جب علیہ السلام نے اللہ کے رسول کو قرآن پاک سکھایا ہے وہ تو آپ کے معلم ہوئے اور آپ ان کو خادم بنا رہے ہیں قرآن پاک ان کو کیا کہہ رہا ہے معلم کہہ رہا ہے اور آپ کیا بنا رہے ہیں ان کو خادم اور چپراسی ایسے لفظ بولتے ہیں آپ لوگ اللہ تعالی ہم کو ہدایت دے اور قرآن و حدیث کو پڑھنے کی توفیق دے تو بہرحال آپ نے جو جس کو دو بار دیکھا کون ہے جبریل علیہ السلام ایک اس وقت میرے بھائیوں دیکھا تھا جب نبوت کا ابتدائی زمانہ تھا نبوت کا ابتدائی زمانہ تھا ان کو آسمان و زمین کے مابین دیکھا تھا اور دوسرا میراج کے موقع پہ ان کو ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھا ہے اور فرماتے ہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب میں نے جبریل کو دیکھا ان کے چھ سو پر تھے کتنے پر تھے چھ سو پر تھے اور فرمایا ان کی جسامت اتنی بڑی تھی کہ آسمان و زمین کے مابین جو خلا ہے اس خلا کو ان کے جسم نے پر کر رکھا تھا اور جبریل کو عام مخلوق نہیں ہے ان کو چپڑاسی نہ بناؤ اللہ سے ڈرو ان لقول رسول ان کریم اللہ نے بھی ان اللہ نے ان کو کریم رسول کہا ہے فرشتوں میں سے رسول ہیں اللہ نے کیا کہا ان کو لقول ان کریم وہ ایک کریم رسول ہے فرشتوں میں سے یہ انسانوں میں سے وہ فرشتوں میں سے رسول ہیں اور آپ ان کو چپراسی خادم اور چوکی دار کیا بنا رہے ہیں تو بہرحال میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب ایشا فرما رہی ہیں کہ ان ایتوں کی تفسیر کے بارے میں سب سے پہلے میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا تھا اور اللہ تعالی نے فرمایا اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اس سے مراد جبریل ہیں پھر جناب ایشا نے کہا قرآن پاک پڑھ لو قرآن پاک کہہ رہا ہے لا تدرکہ الابصار وہو ویدرک الابصار کہ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور اس نے سب نگاہوں کا احاطہ کر رکھا ہے تو میرے بھائی دنیا میں بیداری کی حالت میں ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے نہ کسی نے دیکھا ہے البتہ قیامت کے روز ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے جو خود اللہ کے سول نے بیان کی ہیں جو بخاری مسلم میں آتی ہیں کہ جنتی لوگ اللہ تبار کو تعالیٰ کا جنت میں دیدار کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان خوش نصیبوں میں سے کر دیں جنہیں روز قیامت اللہ تعالیٰ کے دیدار کا موقع ملے گا اور یاد رکھیں سب سے بڑی نعمت کیا ہے جنت ہے نہیں نہیں نہیں نہیں سب سے بڑی نعمت اللہ کے چہرے کا دیدار ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قیامہ میں سورہ قیامہ کی تلاوت آپ بھی کرتے ہوں گے وجوہ یوم نادرا الا ربا نادرا اس دن کئی چہرے ترو تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کو دیکھنا بہت بڑا اعزاز ہے لیکن دنیا میں کسی آنکھ میں طاقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے البتہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دل کے ساتھ دیکھا ہے کیا مطلب دل کے ساتھ دیکھا ہے خواب میں کیا مطلب ہے خواب میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا ہے لیکن بیداری میں ان آنکھوں کے ساتھ کسی نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہوا اس لیے یہ جھوٹی روایات جو بیان کی جاتی ہیں کہ گلے لگایا نعوذ باللہ عرش اپنے ساتھ بٹھا لیا یہ بیان بیان کرتے ہوئے کرنے والوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اللہ سے خوف کھانا چاہیے جناب ایشا بخاری مسلم کی روایات بالکل وعدے کر رہی ہیں معاملے کو کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ابو ذر نے بھی وعدے کر دیا اور یہی عقیدہ ہے بہت سے صحابہ کرام کا جناب ابو حریرا سورہ نجم کی آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ آپ نے جبریل کو دیکھا ہے عبداللہ ابن مسعود کا بھی یہی موقف ہے دیگر صحابہ کرام کا بھی میرے بھائیو یہی موقف ہے اور صحابہ کرام سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے جب وہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا بلکہ آپ نے جس کو دیکھا ہے وہ جبریل علیہ السلام ہے تو ہمیں مبالغہ میزی سے کام نہیں لینا چاہیے میرے بھائیو واقعہ میراج کے تعلق سے تیسری غلطی جو آج کل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس دن میراج کے واقعے کو ایک دن کے ساتھ مخصوص کرنا اور پھر اس کا تہوار منانا اس کا جشن منانا پہلی غلطی کیا تھی جی واقعہ میراج کے طلب سے پہلی غلطی میں نے بیان کی تھی وہ کیا ہوتی ہے کہ کچھ کچھ سکالر قسم کے لوگ جو اپنے آپ کو سکالر سمتے ہیں اور سمتے ہیں کہ ہم ہیں صحیح دین کو سمنے والے یہ تو مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں انہوں نے اس موجے کا انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ اللہ کے رسول نے خام میں اسرا و راج آپ کے ساتھ ہوا ہے بیداری میں پورے جسم کے ساتھ نہیں ہوا ان میں سے دو آدمیوں کے میں نے نام لیے تھے کون کون سے سر سید احمد خان اور ایک کون پرویز تو میرے بھائی دوسری غلطی میں نے کیا بیان کیا یہ عقیدہ رکھنا اور یہ کہنا اور بار بار بیان کرنا سارے لوگ اس دن بیان کرتے ہیں جو جو یہ جشن مناتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو یہ بھی درست نہیں ہے اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اس دن اس رات قیام کرنا شب بداری کا اہتمام کرنا جشن منانا اس کو بطور عید کے منانا میرے بھائیو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کس رات کو واقعہ پیش آیا اس رات کا علم نہیں ہو سکا اگر صحابہ کرام کے ہاں اس رات کا جشن منانے کا رواج ہوتا اہتمام ہوتا تو ہمیں بتا کر جاتے کہ کس طریق کو یہ واقعہ پیش آیا تھا کس رات کو یہ واقعہ پیش آیا تھا انہوں نے یہ روایات تو بیان کر دی بخاری میں کتنی روایات آتی ہیں اس میں رات کی بیس اور مسلم شریف میں کتنی آتی ہیں اٹھارہ اور دیگر کتب میں اس کے علاوہ ہیں انہوں نے یہ تو بیان کر دیا کہ واقعہ کیسے پیش آیا کیسے گئے کیا ہوا ساری تفصیلات بیان کر دی لیکن یہ بیان نہیں کیا کہ کس سال پیش آیا کس مہینے پیش آیا کس تاریخ کو پیش آیا کس رات کو پیش آیا اس سے پتا چلا ان کو اس واقعہ سے دلچسپی تھی اس واقعہ کی تاریخ سے دلچسپی نہیں تھی علماء کلام میں بھی اس مسئلہ میں بہت زیادہ اختلاف ہے کب یہ واقعہ پیش آیا آئیے آپ کو ان کے اقوال بتاؤں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ اگر ان کے ہاں اس رات کا جشن منانے کا اہتمام ہوتا تو اس واقعے کی تاریخ میں اتنا اختلاف نہ ہوتا حافظ ابن حجر ابن کثیر رحمہ اللہ وغیرہ ان مورخین نے اپنی مشہور و معروف کتابوں میں لکھا ہے کچھ علماء کلام کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہجرت سے پانچ سال پہلے پیش آیا ہجرت سے یاد نہیں کیا آپ نے سبق ہجرت سے کتنے سال پہلے پانچ سال پہلے کچھ لوگ کچھ علماء کلام کہتے ہیں ہجرت سے تین سال پہلے ہجرت سے تین سال پہلے اور کچھ کہتے ہیں ہجرت سے اٹھارہ مہینے پہلے کچھ کہتے ہیں ہجرت سے سترہ مہینے پہلے کچھ کہتے ہیں ہجرت سے پندرہ مہینے پہلے کچھ کہتے ہیں ہجرت سے چودہ مہینے پہلے کچھ کہتے ہیں ہجرت سے بارہ مہینے پہلے کچھ کہتے ہیں ہجرت سے گیارہ مہینے پہلے کچھ کہتے ہیں ہجرت سے آٹھ مہینے پہلے کچھ کہتے ہیں ہجرت سے چھ ماہ پہلے اور کچھ کہتے ہیں یہ واقعہ پیش ہے ربی الاول کے مہینے میں کچھ کہتے ہیں ربی الثانی کے مہینے میں کچھ کہتے ہیں رمضان کے مہینے میں کچھ کہتے ہیں رجب کے مہینے میں تو میرے بھائی اگر صحابہ کرام نے اس رات کو ایک بار بھی جشن منایا ہوتا تو امت میں اختلاف ختم ہو جاتا سب کو پتہ چل جاتا کہ آج موم بتیاں جر رہی ہیں آج موم بتیاں جر رہی ہیں اسی رات کو رات کا واقعہ ہوا تھا لیکن نہ جھنڈیاں لگیں نہ موم بتیاں جلیں نہ شب بیداری کا اہتمام ہوا نہ اس رات قیام ہوا اور نہ وہ آگے یہ بتا سکے کسی کو کس طریقے کو واقعہ پیش آیا تھا میرے بھائی آپ اندازہ کریں کہ مسلمانوں کی تاریخ کی ابتدا مسلمانوں کی تاریخ کی ابتدا مسلمانوں کے کیلنڈر کی ابتدا کس واقعے سے ہوتی ہے ہجرت کے واقعے سے جس سال یہ واقعہ پیش آیا اس سال کو انہوں نے مسلمانوں کے کیلنڈر کا پہلا سال قرار دیا اگر صحابہ کرام کے ہاں آپ کے یوم پیدائش کا اہتمام ہوتا اور اس رات کا اہتمام ہوتا جس رات جشن منایا جاتا ہے لوگ مناتے ہیں تو وہ مسلمانوں کے کیلنڈر کی ابتدا کس رات سے کرتے یا اس دن سے کرتے اور ایسے ہے کہ نہیں ہے اور ہجرت کے واقعے سے بھی انہوں نے مسلمانوں کے کیلنڈر کی ابتدا ضرور کی ہے لیکن اس کا جشن نہیں منایا جس وقت اللہ کے مدینہ داخل ہوئے ہیں انہوں نے خوشیاں منائی وہ خوش ہوئے ان کے بچے بھی خوش ہوئے ان کے مرد بھی خوش ہوئے ان کی عورتیں بھی خوش ہوئیں لیکن آئندہ سال اسی دن انہوں نے اس دن کا تہوار نہیں منایا جشن نہیں منایا اس سے اگلے سال بھی نہیں منایا تو پتا چلا میرے بھائیو اگر تاریخ کا علم ہو بھی جائے تب بھی جشن منانا جائز نہیں ہے لیکن یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ اس کی تاریخ معلوم نہیں ہے نہ سال معلوم ہے نہ مہینہ معلوم ہے نہ وہ دن معلوم ہے جس دن جس رات یہ واقعہ پیش آیا واقعہ برحق ہے واقعہ برحق ہے لیکن تاریخ معلوم نہیں ہے اور اگر معلوم ہو بھی جائے تو اس کا جشن منانا جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے کام نہیں کیا صحابہ کرام نے کام نہیں کیا پہلی تین صدیوں میں کام نہیں ہوا اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیر الناس کرنی سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے پھر ان لوگوں کا زمانہ جو ان کے بعد آئیں گے پھر ان کا زمانہ جو ان کے بعد آئیں گے اور یہ بدعات ساری جو ہے بعد میں نکلی ہے نہ آپ کے زمانے میں تھی نہ آپ کے صحابہ اکرام کے زمانے میں تھی نہ تابعین کے زمانے میں تھی بلکہ تباہ تابعین کے زمانے میں بھی نہیں تھی اور آپ فرماتے ہیں من عہد صفی امرینا سمین وردن جو ہمارے دین میں کوئی نیا کام نکالے نیا کام داخل کرے نئے کام کا اضافہ کرے اس کا یہ کام ریجیکٹ ہے مردود ہے نہ قابل قبول ہے تو اس لیے میرے بھائیو خود بھی اس برائی سے بچیں اس گناہ سے بچیں اس بدت سے بچیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بچانے کی کوشش کریں